عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اے فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اڑتالیس